دین لغوی تحقیق کلام عرب میں لفظ دین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک غلبہ و اقتدار حکمرانی و فرما روائی دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا اس پر اپنی قوت قاہرہ استعمال کرنا یعنی ساورنٹی استعمال کرنا اس کو اپنا غلام اور تابع امر بنانا مثلا کہتے ہیں دان الناس ای قہرہم علی القاہ یعنی لوگوں کو اطاعت پر مجبور کیا یعنی میں نے ان کو مغلوب کیا اور وہ مطیع ہو گئے دن تہم ف دان قہر تہم فقاؤ دن تو قوم ایل میں نے فلاں گروہ کو مسخر کر لیا اور غلام بنا لیا دانا رجول ادا عز فلاں شخص عزت والا اور طاقت والا ہو گیا ویسے ہی میں نے اس کو ایسے کام پر مجبور کیا جس کے لیے وہ راضی نہ تھا دین فلان اذا حمل مکروہ فلاں شخص اس کام کے لیے بزور مجبور کیا گیا دنت ہو ای سست ہو ملخت ہو یعنی میں نے اس پر حکم چلایا اور فرما روائی کی دینتہ القوم ولیتہ سیاستہم یعنی میں نے لوگوں کی سیاست و حکمرانی فلاں شخص کے سپرد کر دی اس معنی میں حتیہ اپنی ماں کو خطاب کر کے کہتا ہے تو اپنے بچوں کے معاملات کی نگراں بنائی گئی تھی آخرکار تو نے انہیں آٹے سے بھی زیادہ باریک کر کے چھوڑا حدیث میں آتا ہے الخصو مندان وعمل لما بعد الموت یعنی عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا اور وہ کام کیا جو اس کی آخرت کے لیے نفع بخش ہو اسی معنی کے لحاظ سے دیان اسی کو کہتے ہیں جو کسی ملک یا قوم یا قبیلے پر غالب اور قاہر ہو اور اس پر فرما روائی کرے چنانچہ آشا الحرمازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے یا سید الناس و یا دیان العرب اور اسی لحاظ سے مدین کے معنی غلام اور مدینہ کے معنی لونڈی اور ابن مدینہ کے معنی لونڈی زادے کے آتے ہیں قرآن کہتا ہے فلولا ان کنتم تم غیر مدینین تر ان کنتم تم صوقین صورت الواقعہ یعنی اگر تم کسی کے مملوک تابع ماتحت نہیں ہو تو مرنے والے کو موت سے بچا کیوں نہیں لیتے جان کو واپس کیوں نہیں پلٹا لاتے دو اطاعت بندگی خدمت کسی کے لیے مسخر ہو جانا کسی کے تحت امر ہو جانا کسی کے غلبہ و قہر سے دب کر اس کے مقابلے میں ذلت قبول کر لینا چنانچہ کہتے ہیں دن تہم فدانو اے قہر تہم فاؤ یعنی میں نے ان کو مغلوب کر لیا اور وہ لوگ متی ہو گئے دن تو رجلا اے خدم یعنی میں نے فلاں شخص کی خدمت کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قریش کو ایک ایسے کلمے کا پیرو بنانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسے مان لے تو تمام عرب اس کا تابع فرمان بن جائے اور اس کے آگے جھک جائے اسی معنی کے لحاظ سے اطاعت شعار قوم کو قوم دین کہتے ہیں اور اسی معنی میں دین کا لفظ حدیث خوارج میں استعمال کیا گیا ہے من من الدین مروق الرمیہ تین شریعت قانون طریقہ کے شملت رسم و عادت مثلا کہتے ہیں ما زال دینی و ویدنی یعنی یہ ہمیشہ سے میرا طریقہ رہا ہے یقال دانا یعنی آدمی خواہ برے طریقے کا پابند ہو یا بھلے طریقے کا اذا اعتاد خیرن او شرا دونوں صورتوں میں اس طریقے کو جس کا وہ پابند ہے دین کہیں گے حدیث میں ہے کانت قریش ومن دان بدینہم قریش اور وہ لوگ جو ان کے مسلک کے پیرو تھے ایک اور حدیث میں ہے انہ علیہ السلام خان دین قوم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اپنی قوم کے دین پر تھے یعنی نکاح طلاق میراث اور دوسرے تمدنی اور معاشرتی امور میں انہی قاعدوں اور ضابطوں کے پابند تھے جو اپنی قوم میں رائج تھے چار اجزائے عمل بدلہ مکافات فیصلہ محاسبہ چنانچہ عربی میں مثل ہے کما تدین تدان یعنی جیسا تو کرے گا ویسا بھرے گا قرآن میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا گیا ہے کیا مرنے کے بعد ہم سے حساب لیا جانے والا ہے اور ہمیں بدلہ ملنے والا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حدیث میں آتا ہے لا تصد السلطان فإن كان لا بدر فقول اللہ دن ہوں کما دین اپنے حکمرانوں کو گالیاں نہ دو اگر کچھ کہنا ہی ہو تو یوں کہو کہ یا اللہ جیسا یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی تو ان کے ساتھ کر اس معنی میں لفظ دیان بانا قاضی و حاکم عدالت آتا ہے چنانچہ کسی بزرگ سے جب حضرت علی کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ امت کے سب سے بڑے قاضی تھے بعد قرآن میں لفظ دین کا استعمال ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ دین کی بنیاد میں چار تصورات ہیں یا بالفاظ دیگر یہ لفظ عربی ذہن میں چار بنیادی تصورات کی ترجمانی کرتا ہے ایک غلبہ و تسلط کسی زی اقتدار کی طرف سے دو اطاعت تعبد اور بندگی صاحب اقتدار کے آگے جھک جانے والے کی طرف سے تین قاعدہ و ضابطہ اور طریقہ جس کی پابندی کی جائے چار محاسبہ اور فیصلہ اور جزا و سزا انہی تصورات میں سے کبھی ایک کے لیے اور کبھی دوسرے کے لیے اہل عرب مختلف طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے تھے مگر چونکہ ان چاروں امور کے متعلق عرب کے تصورات پوری طرح صاف نہ تھے اور کچھ بہت زیادہ بلند بھی نہ تھے اس لیے اس لفظ کے استعمال میں ابہام پایا جاتا ہے اور یہ کسی باقاعدہ نظام فکر کا اصطلاحی لفظ نہ بن سکا قرآن آیا تو اس نے اس لفظ کو اپنے منشا کے لیے مناسب پا کر بالکل واضح و متعین مفہومات کے لیے استعمال کیا اور اس کو اپنی مخصوص اصطلاح بنا لیا قرآن زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کی ترکیب چار اجزاء سے ہوتی ہے ایک حاکمیت و اقتدار اعلیٰ دو حاکمیت کے مقابلے میں تسلیم و اطاعت تین وہ نظام فکر و عمل جو اس حاکمیت کے زیر اثر بنے چار مقافات جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری و اطاعت کے سلے میں یا سرکشی و بغاوت کی پاداش میں دی جائے قرآن کبھی لفظ دین کا اطلاق معنی اول و دوم پر کرتا ہے کبھی معنی سوم پر کبھی مانا ہے چہارم پر اور کہیں الدین بول کر یہ پورا نظام اپنے چاروں اجزاء سمیت مراد لیتا ہے اس کی وضاحت کے لیے ہم حسب ذیل قرآنی آیات سامنے رکھتے ہیں دین بمانا اول دوم اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد للہ رب العالمین سورة المؤمن وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس پر آسمان کا قبہ بچھایا جس نے تمہاری صورتیں بنائی جس نے پاکیزہ چیزوں سے تم کو رزق بہم پہنچایا وہی اللہ تمہارا رب اور بڑی برکتوں والا ہے وہ رب العالمین ہے وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں لہٰذا تم اسی کو پکارو دین کو اسی کے لیے خاص کر کے تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین و امرت لان اکون اول المسلمین پھر آگے قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونی اور آگے والذین جتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و الى الاللہ لهم البشراء کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود سر اطاعت جھکاؤں آگے کہو میں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا تم کو اختیار ہے اس کے سوا جس کی بندگی چاہو اختیار کرتے پھرو اور آگے اور جو لوگ تاغوت کی بندگی کرنے سے پرہیز کریں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کریں ان کے لیے خوشخبری ہے ان انزل نہ الکل کتاب فعبد اللہ مخلص اللہ الدین اللہ الدین الخالص صورت الزمر ہم نے تمہاری طرف کتاب برحق نازل کر دی ہے لہٰذا تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرف اسی کی بندگی کرو خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ صورت النحل زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے اور دین خالصتاً اسی کے لیے ہے پھر کیا اللہ کے سوا تم کسی اور سے تقوا کرو گے أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون سورہ آل عمران کیا یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کا دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی متیہ فرمان ہیں اور اسی کی طرف ان کو پلٹ کر جانا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصُونَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ صورت البینہ اور ان کو اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی بندگی کریں ان تمام آیات میں دین کا لفظ اقتدار اعلیٰ اور اس اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت و بندگی قبول کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حاکمیت فرما روائی حکمرانی اللہ کے سوا کسی کے تسلیم نہ کرے اور اپنی اطاعت و بندگی کو اللہ کے لیے اس طرح خالص کر دے کہ کسی دوسرے کی مستقل بذات بندگی و اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ شریک نہ کرے دین بمانا سوم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين سورة يونس كهو اے لوگو اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو لو سنو میں ان کی بندگی عبادت نہیں کرتا جن کی بندگی و اطاعت تم اللہ کو چھوڑ کر کر رہے ہو بلکہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اسی اللہ کے ماننے والے ہیں اور یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تو یکسو ہو کر اسی دین پر اپنے آپ کو قائم کر دے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدو الا ایہ ذالک الدین القیم سورہ یوسف حکمرانی اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ اور پھر آگے ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم اور آگے بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم پھر آگے فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة الروم زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کے متعے فرمان ہیں آگے وہ تمہیں سمجھانے کے لیے خود تمہارے اپنے معاملے سے ایک مثال پیش کرتا ہے بتاؤ یہ غلام تمہارے مملوک ہیں کیا ان میں سے کوئی ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں دی ہیں تمہارا شریک ہے کیا تم انہیں اس مال کی ملکیت میں اپنے برابر حصے دار بناتے ہو کیا تم ان سے اپنے ہم چشموں کی طرح ڈرتے ہو آگے سچی بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ علم کے بغیر محض اپنے تخیلات کے پیچھے جا رہے ہیں آگے پس تم یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس دین پر قائم کر دو اللہ نے جس فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی کو اختیار کر لو اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بدلا نہ جائے یہی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدت ولا تأخلکم بہما رعفت فی دین اللہ سورة النور زانیہ اور زانی دونوں کو سو سو کوڑے مارو اور اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم سوره التوبه اللہ کے نوشتے میں اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہی چلی آ رہی ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرام ہیں یہی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك سورة يوسف سورہ یوسف اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر نکالی اس کے لیے جائز نہ تھا کہ اس بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو پکڑتا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم سوره الانعام اور اس طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو ایک خوشایند فعل بنا دیا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کو مشتبہ بنائیں من ما لم کیا به اللہ سورة الشورى کیا انہوں نے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں جو ان کے لیے دین کی قسم سے ایسے قوانین بنا لیتے ہیں جن کا اللہ نے اذن نہیں دیا جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے لکم دینکم ولی دین سورة الكافرون تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ان سب آیات میں دین سے مراد قانون ضابطہ شریعت طریقہ اور وہ نظام فکر و عمل ہے جس کی پابندی میں انسان زندگی بسر کرتا ہے اگر وہ اقتدار جس کی صنعت پر کسی ضابطہ و نظام کی پابندی کی جاتی ہے خدا کا اقتدار ہے تو آدمی دین خدا میں ہے اور اگر وہ کسی بادشاہ کا اقتدار ہے تو آدمی دین بادشاہ میں ہے اگر وہ پنڈتوں اور پروہتوں کا اقتدار ہے تو آدمی انہی کے دین میں ہے اور اگر وہ خاندان برادری یا جمہور قوم کا اقتدار ہے تو آدمی ان ان کے دین میں ہے غرض جس کی سند کو آخری سند اور جس کے فیصلے کو منتہا کلام مان کر آدمی کسی طریقے پر چلتا ہے اسی کے دین کا وہ پیرو ہے دین بمانا چہارم انما تو لصادق و ان دین لواقع سورت الزاریات وہ خبر جس سے تمہیں آگاہ کیا جاتا ہے یقیناً سچی ہے اور دین یقیناً ہونے والا ہے ارائیت تلدی یکذب بالدین الدین فضا علی الیتیم ولا یخو اللہ تو المسکین سورة صورت المعاون تم نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر اذن للہ سورة الانفطار تمہیں کیا خبر کہ یوم الدین کیا ہے ہاں تم کیا جانو کیا ہے یوم الدین وہ دن ہے جب کہ کسی متنفس کے اختیار میں کچھ نہ ہوگا کہ دوسرے کے کام آ سکے اس روز سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا ان آیات میں دین بمانہ محاسبہ و فیصلہ و جزائے اعمال استعمال ہوا ہے دین ایک جامع اصطلاح یہاں تک تو قرآن اس لفظ کو قریب قریب انہی مفہومات میں استعمال کرتا ہے جن میں یہ اہل عرب کی بول چال میں مستعمل تھا لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے اور اس سے ایک ایسا نظام زندگی مراد لیتا ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لے اور اس کے حدود ضوابط اور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے اور اس کی فرما برداری پر عزت ترقی اور انعام کا امیدوار ہو اور اس کی نافرمانی پر ذلت و خاری اور سزا سے ڈرے غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے نظام پر حاوی ہو موجودہ زمانے کا لفظ اسٹیٹ کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے لیکن ابھی تک اس کو دین کے پورے معنوی حدود پر حاوی ہونے کے لیے مزید وسعت درکار ہے حسب ذیل آیات میں دین اسی اصطلاح کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزیة عن وهم صاغرون اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ یوم آخرت کو مانتے ہیں نہ ان چیزوں کو حرام مانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کر رہیں صورت التوبہ اس آیت میں دین حق اصطلاحی لفظ ہے جس کے مفہوم کی تشریح واضح اصطلاح جل شانحو نے پہلے تین فقروں میں خود کر دی ہے ہم نے ترجمے میں نمبر لگا کر واضح کر دیا ہے کہ لفظ دین کے چاروں مفہوم ان فقروں میں بیان کیے گئے ہیں اور پھر ان کے مجموعے کو دین حق سے تعبیر کیا گیا ہے وقال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد سورة المؤمن فرعون نے کہا چھوڑو مجھے میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور اب پکارے وہ اپنے رب کو مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل دے یا ملک میں فساد کھڑا نہ کر دے قرآن میں قصہ فرعون و موسیٰ کی جتنی تفصیلات آئی ہیں ان کو نظر میں رکھنے کے بعد اس عمر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہاں دین مجرد مذہب کے معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ ریاست اور نظام تمدن کے معنی میں آیا ہے فرعون کا کہنا یہ تھا کہ اگر موسیٰ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو اسٹیٹ بدل جائے گا جو نظام زندگی اس وقت فرائنہ کی حاکمیت اور رائے الوقت قوانین و رسوم کی بنیادوں پر چل رہا ہے وہ جڑ سے اکھڑ جائے گا اور اس کی جگہ یا تو دوسرا نظام بالکل دوسری ہی بنیادوں پر قائم ہوگا یا نہیں تو سرے سے کوئی نظام قائم ہی نہ ہو سکے گا بلکہ تمام ملک میں بد نظمی پھیل جائے گی ان دین الاسلام سورہ آل عمران اللہ کے نزدیک دین تو دراصل اسلام ہے يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا مِنْ سورہ آل عمران اور جو اسلام کے کے سوا کسی اور دین کی تلاش کرے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سورة التوبه وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو صحیح رہنمائی اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے اگرچہ شرک کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله سورة الأنفال اور تم ان سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین بالکلیہ اللہ ہی کا ہو جائے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا سورة النصر جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اب اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس سے درگزر کی درخواست کرو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے ان سب آیات میں دین سے پورا نظام زندگی اپنے تمام اعتقادی نظری اخلاقی اور عملی پہلوؤں سمیت مراد ہے پہلی دو آیتوں میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صحیح نظام زندگی صرف وہ ہے جو خود اللہ کی اطاعت و بندگی پر مبنی ہو اس کے سوا کوئی دوسرا نظام جس کی بنیاد کسی دوسرے مفروضہ اقتدار کی اطاعت پر ہو مالک کائنات کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہے اور وہ فطرتن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انسان جس کا مخلوق مملوک اور پروردہ ہے اور جس کے ملک میں رعیت کی حیثیت سے رہتا ہے وہ تو کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ انسان خود اس کے سوا کسی دوسرے اقتدار کی بندگی و اطاعت میں زندگی گزارنے اور کسی دوسرے کی ہدایات پر چلنے کا حق رکھتا ہے تیسری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اسی صحیح و برحق نظام زندگی یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا ہے اور اس کے مشن کی غائط یہ ہے کہ اس نظام کو تمام دوسرے نظاموں پر غالب کر کے رہے چوتھی آیت میں دین اسلام کے پیرووں کو حکم دیا گیا ہے کہ دنیا سے لڑو اور اس وقت تک دم نہ لو جب تک فتنہ یعنی ان نظامات کا وجود دنیا سے مٹ نہ جائے جن کی بنیاد اللہ سے بغاوت پر قائم ہے اور پورا نظام اطاعت و بندگی اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے پانچویں آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے جبکہ تیئیس سال کی مسلسل جد و جہد سے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری اخلاقی و تعلیمی تمدنی و معاشرتی اور معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے عمل قائم ہو گیا تھا اور عرب کے مختلف گوشوں سے وفد پر وفد آ کر اس نظام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تھے اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معمور کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کہیں فخر نہ کرنے لگنا نقص سے پاک بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب ہی کی ہے لہٰذا اس کار عظیم کی انجام دہی پر اس کی تسبیح اور حمد و ثنا کرو اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس تیئیس سال کے زمانۂ خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما دے